علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مزی سے وضو ہے اور منی سے غسل جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو چودہ یہ حدیث صحیح ہے